یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں